حدیث اور اصول حدیث کا ہمارا درس چل رہا ہے میری خواہش یہ تھی کہ ہم اصول حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں تاکہ کچھ درس ہم اصول حدیث کا پڑھیں گے کچھ درس ہم حدیث کا پڑھیں گے تاکہ احادیث کی بھی ایک جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ حدیث پڑھیں گے آئندہ ہفتے جو ہے وہ تھوڑا ہم اصول حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے کیونکہ جو لاسٹ ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے اصول حدیث پڑھا تھا تو حدیث میں آپ کے پاس بنیادی طور پہ تین جو ہے وہ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چار سبجیکٹ ہوں گے ایک لباس کا ہوگا اور ایک جو ہے وہ غذا عطحہ و اشربہ کھانے اور پینے کے حوالے سے جو حدیث ہے جو اس کے احکامات ہیں اور آخری جو چیپٹر ہمارا ہوگا وہ بیو یعنی تجارتی معاملات کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ پیج نمبر اپنے پاس کھولیے گا <clears throat> تیرہ نمبر پیج کھول لیں جن کے پاس نوٹس ہیں وہ تیرہ نمبر پیج کھول لیں یہاں سے ہمارا کتاب اللباس شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم لباس کے متعلق جو ہیں ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو لباس کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو اس کے احکام ہیں اس کے ضوابط ہیں اس کے آداب ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے یہ چند احادیث ہم نے پڑھنی ہے حدیث پڑھنے کا انداز ہمارا یہ ہوگا میرا ہمیشہ یہ انداز رہا ہے کہ کلاس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ میں تھوڑا حدیث پڑھتا ہوں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں پہلے میں پڑھوں گا تھوڑا آپ پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ حدیث کے پڑھنے کی جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے اور حدیث کا جو پڑھنا ہے یہ ایک بڑا ہی اس کی جو ہے وہ ایک افادیت ہے کہ ہم عربی میں انشاءاللہ حدیث کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور جو اس کے مختصر احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس باب ہے یا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے یہ ہے لباس تعلق سے کہ لباس جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے اس کی شخصیت میں صفائی ستھرائی ہے یا نہیں ہے اس کی شخصیت میں جو ہے وہ تواد و آجی انکساری ہے یا تکبر ہے اس کی شخصیت میں جو ہے وہ یعنی جو بھی معاملات انسان کی شخصیت کے تعلق سے ہوتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ معاملات اس کے لباس سے واضح ہو جاتے ہیں تو لباس سے یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک جو اس کی ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے تو وہ لباس سے واضح ہو جاتی ہے اسی وجہ سے لباس کے تعلق سے شریعت نے بڑے اہم احکامات بیان فرمائے اور سب سے پہلا جو حملہ ہوا تھا شیطان کی جانب سے جس کو اللہ رب العالمین نے صورت العراف میں بھی ذکر فرمایا ہے وہ یہی تھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروایا تھا سب سے پہلا حملہ اس کا یہی تھا اسے پتا تھا کہ جیسے ہی نافرمانی ہوگی تو یہ برہنہ ہو جائیں گے ان کا لباس جو ہے وہ اتر جائے گا اور یہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے تو لباس کے تعلق سے اسلام نے ہمیں بڑے اہم احکامات دیے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو لباس کیسا پہننا چاہیے اور تاکہ اس کی شخصیت میں دینداری واضح ہو اس کی شخصیت میں ایک مسلمانی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لباس کے تعلق سے احکامات صرف خواتین کے لیے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ لباس کے تعلق سے جتنے احکامات خواتین کے لیے ہیں اسی قدر احکامات جو ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں تو لباس میں انشاءاللہ ہم لباس کے ساتھ ساتھ جو زیب و زینت ہے کہ انسان کو زیب و زینت کیسے اختیار کرنی چاہیے اس کے تعلق بھی تھوڑا سا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو پہلی جو جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو انسان کو حاصل ہے اس کا نثر اثر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے تو میں حدیث پڑھوں گا اور میں درخواست کروں گا کہ سارے جو احباب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھیں خواتین بھی سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی حدیث کو ساتھ ساتھ پڑھیں تو پڑھیے گا ان عبداللہ ہی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس جی حدیث جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے تو ساتھ ساتھ ہم صحابہ کا بھی کچھ تعارف پڑھتے رہیں گے جن سے ہمیں یہ حدیث موصول ہوئی ہے ملی ہے ہم تک پہنچی ہے تو یہ عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے جو تعارف آپ کے نوٹس میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سابقین ہے اسلام میں سے ہیں یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھی ہے یہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں چھٹے نمبر پہ اسلام قبول کیا انہوں نے یعنی چھٹے یہ مسلمان ہیں اہل اسلام میں انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن جہرن پڑھا ہے بلند آواز سے انہوں نے مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جس کی وجہ سے مشرقین مکہ نے انہیں زد و کوب بھی کیا انہیں مارا بھی انہوں نے دو ہجرتیں کی جو دو ہجرتیں صحابہ نے کی ہجرت حفشہ کی جانب پہلی ہجرت کی پھر مدینہ کی جانب دوسری ہجرت کی غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے یعنی اصحاب بدر میں سے ہیں تو یہ سارے فضائل ان کے اندر جمع ہوئے یہ سابقین اسلام میں سے ہیں قرآن جہرن پڑھا ہے دو ہجرتیں کی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں بہت سے ان کے فضائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ قرآن کی وہ تلاوت سنیں جس میں وہ نازل ہوا ہے تو ابن مسعود کی تلاوت سن لے رضی اللہ عنہ یعنی جس انداز میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جبریل علیہ السلام کی تلاوت اگر کسی نے سننی ہے تو عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سننی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ٹانگیں روز محشر میزان میزان میں جبل احد سے زیادہ بھاری ہوں گی واقعہ یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درخت پہ چڑھ کر مسواک توڑ کر لیں دھوتی باندھی ہوئی تھی درخت پر چڑھے ہوا چلی تو وہ دھوتی ہلکی سی ہلی تو ان کی پنڈلیاں نظر آ گئیں جو پنڈلیاں تھیں وہ نظر آئیں صحابی بڑے کمزور سے تھے تو ان کی پنڈلیاں بڑی باریک باریک سی تھیں تو صحابہ کرام دیکھ کر ہنس پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم انہیں ہنستے ہو یہ پنڈلیاں قیامت والے دن میزان میں جبل عہد سے زیادہ بھاری ہوں تو یہ ان کی فضیلت یہ آبادلہ اربا میں سے ہیں آبادلہ عربہ کہتے ہیں اب آبادلہ ہے عبداللہ کی اربا کا معنی ہے چار یعنی چار عبداللہ معنی یہ ہے کہ چار عبداللہ صحابی چار صحابی ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے اور وہ بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرتے ہیں جن میں ایک عبداللہ بن مسعود ہے ایک عبداللہ بن عمر ہے ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ بن عباس ہے یہ چار صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روایات بیان کرتے ہیں اور ان سات صحابہ کرام میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث روایت کی سات صحابہ کرام مشہور ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث بیان کی ہیں بتیس ہجری میں تریسٹھ سال کی عمر میں یہ مدینہ میں فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی رضی اللہ عنہ تو یہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں ترجمہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا منکان فقل بھی مسقال و ذرت من کبر کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو رائی کے برابر بھی تو ذرہ جو ہے یہ جو لفظ عربی زبان میں آیا ذرہ مسقال کہتے ہیں برابر اور ذرہ کہتے ہیں ذرہ کے حوالے سے علماء میں یعنی یہ اختلاف ہے کہ ذرہ کا معنی کیا ہے بعض کہتے ہیں رائی رائی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں سرسوں سرسوں کا جو دانہ ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رائی جو ہے یہ رائی کا دانہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہوگا ذرات جو نظر آتے ہیں جب کبھی دھوپ آ رہی ہو کھڑکی سے تو اس میں جو ذرات رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے رائی کا دانہ اس کو بھی کہا جاتا ہے فرمایا کہ اگر اس قدر بھی کسی کے دل میں تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو یہ بہت بڑا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے عرض کیا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں کسی اگر کسی شخص کی خواہش ہو اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یعنی یہ تکبر نہیں ہے اچھا لباس پہننا اچھا زیب و زینت اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے فرمایا تکبر کیا ہے تکبر تو حق کو ٹھکرانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے ایک شخص اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہے صرف اچھے کپڑے پہن لیں یہ تکبر نہیں ہے بسا اوقات کسی شخص کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے لیکن لوگوں کو پھر بھی حقیر سمجھتا ہے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے کو وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے حق معلوم ہو گیا حق اس تک پہنچ گیا لیکن اس نے حق کو ٹھکرا دیا تو یہ بھی تکبر ہے تو ہمارا جو جو اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے جو حدیث سے فوائد ہمیں ملتے ہیں وہ نوٹس میں آپ کے پاس لکھے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تکبر گناہ کبیرہ ہے اور وہ تکبر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مانا یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے چاہے تو عذاب دے اور عذاب دینے کے بعد اسے جنت میں داخل کرے تو جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تحت مرضی کے تحت اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے اور پھر جنت میں داخل کرے چاہے تو انہیں معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کر دے تو جب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرما دے یا اپنے گناہ کا عذاب نہ چکھ لے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو تکبر جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور تکبر کیا ہے دوسرے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ عمدہ لباس پہننا تکبر نہیں ہے بلکہ اپنے لباس حال حلیہ نسل نسب یا کسی بھی بنیاد پر خود کو برتر سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجت الوداع کے موقع پر کہ کسی عربی کو آجمی پر کسی آجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سب برابر ہے تو اگر اس بنیاد پر اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے اپنی نسل کی بنیاد پر اپنی زبان کی بنیاد پر اپنے خاندان کی بنیاد پر اپنے علاقے اپنے قبیلے کی بنیاد پر تو یہ تکبر دوسروں کا عقیق سمجھتا ہے کہ فلاں تو ہوتے ہی ایسے ہم لوگ ہمارے یہاں تو یہ جو ہے وہ یہ اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو یہ اگر برادری کی بنیاد پر اگر وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے اچھا اور عمدہ لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر اس میں تکبر نہ ہو اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ انسان اچھا لباس اختیار کرے اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اچھے مواقع ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہننے کا حکم دیا کہ جمعے کے موقع پر آؤ تو وہ لباس پہنو جو سب سے بہترین تمہارے پاس موجود عید کے موقع پر آؤ تو وہ لباس پہنو جو سب سے بہترین تمہارے پاس موجود ہو اس کا حکم جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے تو پہلی بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اچھا اور عمدہ لباس پہننا یہ مستحب ہے یہ پہننا چاہیے انسان یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی استری نہ کیا ہوا میلا کچیلا دبے پڑے ہوئے ہوں پیوند لگے ہوئے ہوں تو یہ لباس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ زہد کی علامت ہے نہیں یہ زہد کی علامت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اچھا لباس آپ کو میسر ہوتا آپ پہنتے تھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اچھا لباس پہنا ہے تو یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک صوفیت کا ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ذہن موجود ہے کہ نہیں جی اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے استری بھی نہیں کرنی چاہیے اور ویسے میلا کچھ اللہ تنگ اور جو ہے وہ بس پیوند لگے ہوں یہ پہن کے آ جائے انسان تو شخص سمجھے یہ دیندار ہے یہ دینداری نہیں ہے دینداری یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس جو اس کو میسر ہو وہ پہنے سلیقے سے رہے تو یہ دینداری ہے دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اسی موضوع سے متعلق ہے اچھے لباس کے حوالے سے حدیث میرے ساتھ پڑھیے گا ان مالک ابن نہ رضی اللہ عنہ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته جي جي الصحابي مالك بن نغلہ رضي الله عنه اور یہ صحابی جو ہیں زیادہ معروف صحابی نہیں ہے ان کی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہی احادیث جو ہے مروی ہیں یہ حدیث جو ہے سنن ابی داعود کی حدیث یہ حدیث سنن ابی داؤت کی حدیث ہے ریفرنس آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ہر حدیث کے نیچے ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ مالک بن ندلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ میں نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے بوسیدہ مطلب پرانے پھٹے پرانے کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے کچھ پیسہ ہے تمہارے پاس کو مال ہے میں نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس مال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ فرمایا کون سا مال میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ بکریاں گھوڑے غلام غرض ہر قسم کا مال عطا کیا میرے پاس مال ہی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت کے اثرات تم پر نظر آنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کی نعمت ہے اس کے اثرات تم پر نظر آنے چاہیے تو حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس کے پاس مال موجود ہو اس کے حلیے میں رہن سہن میں اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہننا چاہیے جو اس کی حیثیت جو اچھی سے اچھی اس کی حیثیت ہے اس کے حوالے سے اس کو لباس پہننا چاہیے دوسری بات یہ کہ مال کا اظہار صرف اس صورت میں جائز ہے جب اس میں تکبر نہ ہو فضول خرچی نہ ہو ایک ہوتا ہے اعتدال میانہ روی ایک مثال کے طور پہ ایک لباس ہے ایک شخص کی حیثیت ہے کہ وہ پانچ ہزار کا لباس بھی پہن سکتا ہے وہ دو ہزار کا بھی پہن سکتا ہے وہ دس ہزار کا بھی پہن سکتا ہے اسے چاہیے کہ میانہ روی اختیار کر لے چار ہزار والا پانچ ہزار والا اگر اس کی حیثیت ہے پہن لے دس ہزار والے پہنا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں پر جا کر فضول خرچی ایک ہے کہ انسان صرف برانڈ پہننے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے برانڈ ہے جی فلاں کا برانڈ ہے اب وہ پہننے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے اب یہ پیسے خرچ کرنا فضول خرچی ہاں اگر کپڑے کی کوالٹی اچھی ہے چیز اچھی ہے اور وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے اس کی حیثیت ہے تو وہ اختیار کرے وہ پہنے تو فضول خرچی میں اور میانہ روی میں اعتدال پسندی میں ہر شخص اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیز فضول خرچی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ میانہ روی ہے تو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے میانہ روی کے مطابق اعتدال کے مطابق لباس بارن ہو پہنے تیسری بات یہ ہے کہ لباس مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے مال حرام کا جو لباس ہے مال حرام کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے احادیث ہمارے پاس آئیں گی یا تو کتاب اللباس میں آئیں گی یا انشاءاللہ جو ہے وہ کتاب العطیمہ میں بلکہ آگے ہی اگلی حدیث ہمارے پاس مال حرام کے حوالے سے آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ مزید چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی تو آج جو ہم نے جو دو احادیث پڑھی ہیں ان سے لباس کے حوالے سے شریعت کے یہ ضابطہ اور اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بہترین سے بہترین لباس انسان کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ لباس پہننا تکبر نہیں ہے یہ لباس پہننا تکبر نہیں ہے تکبر یہ ہے کہ انسان وہ لباس پہن کر دوسروں کو حقیق سمجھے یہ تکبر کہ میں نے اب اچھا لباس پہن لیا ہے اب میں کسی مسکین کے ساتھ فقیر کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں ہلکا سا ہاتھ بھی لگ گیا تو جو اس کو جھڑ جھڑکنا شروع کر دے تو یہ ہے تکبر اس لباس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ برتر سمجھنا شروع کر دے تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے ہاں اچھا سے اچھا لباس وہ پہنے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اعتدال پسندی ہونی چاہیے تو اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے آئندہ ان شاء اللہ درس میں ہم کچھ اصول حدیث اور کچھ حدیث کا ان شاء اللہ پڑھیں